وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم اور وہ اللہ تو ایسے ہیں جنہوں نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں بال یقین آپ کے رب اے نبی جلد سزا دینے والے ہیں اور بال یقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والے مہربانی کرنے والے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے درجات کی تقسیم ایک آزمائش ہے ارشاد ہوتا ہے کہ تم ایک بعد دیگرے اے انسانوں زمین میں بستیاں بساتے تھے اور اسلاف کے بعد اخلاف کا زمانہ آتا رہتا تھا ایک دوسرے کے جانشین ہوئے جیسا کہ فرمایا اگر ہم چاہتے تو تمہارے جانشین تمہاری اولاد یا کسی اور کو بنانے کی بجائے فرشتوں کو بنا دیتے اور تمہارے بعد وہ تمہاری جگہ لے لیتے اور فرمایا کہ یہ زمین اللہ نے تمہیں ایک بعد بات دیگرے دی اور اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یعنی انسانوں ہی میں سے ایک کا دوسرے کو جانشین بناتے اور اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ عن قریب تمہارے رب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو اے مسلمانوں ہلاک کر دے اور تم کو اس کی جگہ پر لا بٹھائے اور پھر یہ دیکھے کہ اس کے بعد تم آ کر کیا کردار پیش کرتے ہو اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک سے اوپر ایک کے درجات بنائے گئے ہیں یعنی ارزاق روزیوں اور اخلاق اور اچھائیوں خوبیوں اور مساوی مناظر اور اشکال و الوان میں سب ایک دوسرے سے کم زیادہ ہیں جیسا کہ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر بتیس میں فرمایا ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی باہمی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے اور بعض کے درجے بعض سے اونچے رکھے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب اور کوئی آقا ہے اور کوئی اس کا نوکر اور فرمایا غور تو کرو کہ ہم کسی کو کسی پر کیسی برتری اور ترجیح دیتے ہیں لیکن دنیاوی درجات سے قطع نظر آخرت کے درجات بڑی چیز ہیں اور بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تفریق مدارج اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں دولت مند کو دولت دے کر اس سے پوچھا جائے گا کہ اس دولت کا شکر کس طرح ادا کیا تھا اور غریب سے پوچھا جائے گا کہ اپنی غربت پر صبر بھی کیا تھا کہ نہیں چنانچہ صحیح مسلم سنن ترمیدی وغیرہ میں ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا شاداب و سرسبز ہے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے بعد اب تم کو دنیا سے متمتع ہونے کا موقع دیا ہے اور تمہیں ان کا جانشین بنایا اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے بعد اب تم کیا کردار پیش کرتے ہو اے لوگوں دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو کیونکہ پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا وہ عورتوں ہی سے متعلق تھا اور اللہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جلد تر سزا دینے والے ہیں یعنی دنیا کی زندگی جل تر ختم ہو جائے گی اور عاقبت و سزا سے سابقہ پڑ جائے گا اور وہ اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان بھی ہیں یہاں خوف بھی دلایا جا رہا ہے اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے حساب اور عقاب جل تر آ جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی مخالفت کرنے والے ماخوذ ہو جائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی دوست پشت پناہ اور مددگار اور معبود ایکتا سمجھا اور ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ولی ہیں اور وہ بخشنے والے اور رحیم اور مہربان ہیں اکثر جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں یعنی غفور اور رحیم ہمیشہ ساتھ ساتھ آئی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سر رات کی آیت نمبر چھ میں فرمایا کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے بارے میں بڑی بخشش کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے اور سورہ حجر کی آیت نمبر انتیس میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں غفور اور رحیم ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے ترغیب و ترہیب یعنی نیکیوں پر ابھارنے اور گناہوں سے ڈرانے پر مشتمل آیات بڑی کثرت سے ہیں کبھی تو بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے صفات بیان کر کے ان کو ترغیب دیتے ہیں اور کبھی دوزق کا ذکر فرما کر اللہ کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں اور کبھی ایک ساتھ دونوں کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے اور گنہ گاروں کے زمرے سے دور رکھے مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مؤمن یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے تو کوئی جنت کی تما و لالچ تک نہ کرے گا کہے گا کہ دوزخ سے چھٹکارا پا جاؤں تو بس ہے اور اگر کافر یہ معلوم کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی زبردست ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو حالانکہ اس کو جنت کا استحقاق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے رکھے ہیں اس میں سے ایک حصہ اپنی ساری مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا کہ اسی کے ایک حصے سے سب دنیا میں لوگ اور جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ہمدردی کرتے ہیں اور باقی ننانوے حصے رحم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسی زبردست ہوگی چنانچہ صحیح بخاری مسلم نیز ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے جو اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر غالب رہے گی اسی ایک حصے کی یہ برکت ہے کہ جانور گائیں اونٹنی وغیرہ بھی بچے کو کچل دینے سے بچتی ہے اور بچہ پاؤں کے نیچے آ رہا ہو تو بچتی اور احتیاط کرتی ہے یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے